بڑھ رہا ہے فتنے بڑھ رہے ہیں اور خیر و آفیت کے فیصلے کم ہو رہے ہیں بھلائی کم ہو رہی ہے امن اٹھتا جا رہا ہے فساد عام ہے امانت اور دیانت ختم ہو رہی ہے اور بددیانتی اور خیانت عام ہو رہی ہے دیکھنے میں تو یہ آ رہا ہے خبریں مل رہی ہیں مسجدیں بڑھ رہی ہیں تنظیمیں بڑھ رہی ہیں نوجوان نماز پڑھ رہے ہیں داڑیاں رکھ رہے ہیں مدرسوں میں مسلمان رجوع ہو رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں علماء حفاظ مفتیان کرام فارغ پاری ہو رہے ہیں یقیناً یہ خوشی اور مسرت کی بات ہے لیکن من جملہ فتنوں میں ایک فتنہ جو ہمارے خونوں کے اندر سرایت کر گیا ہے اور تقریباً آج اس کا احساس بھی ہم سے ختم ہو چکا ہے کہ دین کی تقسیم ہم نے کر رکھی ہے دین کا مطلب تخوے کا مطلب دینداری کا مطلب ہم نے سمیٹ دیا ہے ایک داڑی مڈا اور داڑھی والا کہیں گے داڑی والا دیندار داڑی مڈا دین سے ہٹا ہوا ایک امامے اور اسلامی جبے میں اور ایک یہود و نصارہ کے لباس میں ہم کہیں گے یہ مسلمان دیندار اور یہ دین سے ہٹا ہوا ایک حیال الصلاح اور حیال الفلاح کے وقت تیزی کے ساتھ اس کے قدم مسجد کی طرف لپک رہے ہیں اور ایک دکان میں بیٹھ کر دکانداری کر رہا ہے ہم سے پوچھیں کہ دین کیا ہے تو کہیں گے کہ یہ مسجد کی طرف جو لپک رہا ہے وہ دیندار ہے اور دکان میں بیٹھا ہوا ہے وہ دنیا کا پجاری اور دنیا کا کتا ہے ایک نے اپنے بچے کو کانوینٹ میں بھیجا اور ایک نے اپنے بچے کو حفظ کرانے کے لیے مدرسہ بھیجا ہم کہیں گے یہ دیندار اور کانوینٹ میں بھیجنے والا دنیا دار یقیناً یہ بات صحیح ہے نماز پڑھنا قرآن حفظ کرنا داڑھی رکھنا اسلامی شاعر اور اسلامی لباس کو اپنانا یقیناً دینداری ہے لیکن کیا سب کچھ یہی دین ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز دین نہیں ہے جیسے پچھلے جمعے آپ کے سامنے ایک مسئلہ آیا تھا کہ لوگ تصویر کی سنتیں پوچھتے ہیں نماز کی سنتیں پوچھتے ہیں روزے کا طریقہ پوچھتے ہیں تلاوت کے آداب پوچھتے ہیں زکوٰۃ کے مسائل پوچھتے ہیں کیا کسی آدمی نے کسی مفتی سے کھانے کی سنت پوچھی یا کوئی ماں اپنی اولاد کو جو کھلاتی ہے کیا اس میں نبی کی سنت نہیں ہے یہاں مسلمان دسترخان میں آزاد ہے کتوں کی طرح جانوروں کی طرح حیوانوں کی طرح وہ جنگل کے درندوں کو مات دے شکست دے دے یہاں سنت نہیں اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ دین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا کھاؤ بریانی کھاؤ دس روٹی کھاؤ بیس کھاؤ دو چکن کھاؤ بیس کچھ کے کھاؤ اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں دین تو داڑھی ہے دین تو تصویر فاطمی ہے دین تو مسجد کی چار دیواری میں ہے دین تو اللہ کے راستے میں نکلنے میں ہے اور دین تو مدارس میں ہے دین تو مکاتب میں ہے دین قرآن کے پاروں میں ہے دین نبی کی حدیثوں میں ہے یہ تو دنیا ہے اچھے اچھے دیندار شادی بیاہ کے موقع پر اجی میاں یہ کیوں کر رہے ہیں کیا کرے صاحب ہماری بیوی کا کہنا ہے ہمارے بیگم کا کہنا ہے گھر کی عورتیں نہیں مانتی یہاں دین نہیں جس محفل کے اندر ان نکاح من سنتی کی حدیث پڑی جاتی ہے اور اس نکاح کو سنت سے جوڑا جاتا ہے اس محفل کو نبی کے طریقے سے جوڑا جاتا ہے کیا یہ دین نہیں لباس پہنتے وقت الحمد للہ کسانی ہادا دعا پڑی جاتی ہے کیا یہ دین نہیں مسلمان بیوی سے ملتا ہے تو دین کپڑا پہنتا ہے تو دین بیت الخلا جاتا ہے تو دین کاروبار کرتا ہے تو دین مسلمان کبھی دین سے اور دین کی لگام سے اور مذہب اور شریعت کی لگام سے آزاد ہو ہی نہیں سکتا اور جس دن وہ یہ سمجھے گا کہ میں اس کام میں دین کی لگام سے آزاد ہوں اور شریعت اور نبی کی سنت کے سائے سے آزاد ہوں کیا وہ اتنے لمحے کفر میں گزار رہا ہے اسلام سے ہٹنے کا مطلب کفر ہے یہودی بن کر عیسائی بن کر بھیڑ بن کر چمار بن کر بتاؤ فیصلہ کرو اگر یہ دین نہیں ہے تو ہے کیا ماں کے گود سے لے کر قبر کے پیٹ تک ایک ایک سانس ایک ایک لمحہ ایک ایک پل کبھی مسلمان دین سے خالی نہیں ہوتا آخا کی سنتوں سے آزاد نہیں ہوتا صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا کوئی خامن اگر اپنی بیوی کے پاس جا کر اپنی حاجت کو پورا کرتا ہے فرمایا کہ صدقے کا ثواب ہے انسان اپنی شہوت اپنی خواہش اور اپنی نفسانی طبیعت کا تقاضا پورا کرتا ہے آخا نے کہا کہ صدقے کا ثواب ہے صدقے کا تعلق دین سے ہے صدقے کا تعلق دنیا سے ہے صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آیا فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا ہر نر ہر میل اپنے فیمیل کے ساتھ ہر مرد اپنی عورت کے ساتھ یہ کام کرتا ہے کیوں ستے کا ثواب ہے آخا نے فرمایا اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جانے کے بجائے غیر کے پاس جاتا تو گنا نہ ہی ہوتا اس گنا سے بچ کر اگر وہ شریعت کے دائرے میں کام کر رہا ہے تو اسے صدقے کا ثواب ہے جب بیوی کا عمل دین ہے بیت الخلا میں جاتے وقت ادب بتایا گیا اللہ انی آؤزی کا مین الخبث والخبائث یہ پڑھ کر جاؤ یہ دین ہے استنجا کرنا یہ بیت الخلا کو جانا دین ہے مسلمان کا ہر کام کاٹا پیر میں چپتا ہے تو دین ہے بخار آتا ہے تو دین ہے ملیریا آتا ہے تو دین ہے مرتا ہے تو دین پر مرتا ہے آقا نے فرمایا مومن مسلمان کو بخار آتا ہے ایسے اس کے گنا جھڑ جاتے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں پتے جڑ جاتے ہیں ہر حالت میں امیری غریبی حاکمیت محکومیت اور بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے لڑکی کے لیے داماد تلاش کرنے گئے اور بہنوی کو تلاش کرنے گئے کہاں کے دیندار کیا مطلب داڑھی رکھا ہوا ہے اور پیشانی پر نماز کا گٹا ہے دیندار کیا مطلب کسی مدرسے کو چندہ دیتا ہے دیندار کیا مطلب کسی مسجد کی کمیٹی کا متولی ہے اور ممبر ہے اور کرتا کیا ہے کام چٹ فنڈ چلاتا ہے اور بیان کا مینیجر ہے کرتا کیا ہے کام یہ گورنمنٹ کا ملازم ہے سرکاری ملازم ہے تنخواہ کھاتے میں جمتی ہے اور رشوت کی ملائی پر بلڈنگیں تعمیر کرتا ہے وہ دین نہیں سمجھتا یہاں سجدے مارتا ہے اور وہاں جا کر ترازو کا پلڑا مارتا ہے اور کہتا ہے اجی آپ یقین مانے میں خریدی ہوئی قیمت پر دے رہا ہوں مجھے یہی قیمت پڑی ہے ایک کام کرو اس کے اوپر دس روپے مجھے نفع دے دو کیا تاجر دس روپے نفع نہیں لے سکتا کہاں گیا اس کا سجدہ کہاں گیا اس کا حج کہاں گیا اس کا عمرہ کہاں گئی اس کی زکات کہاں گیا مسجد کا متولی ہونا کہاں گیا اوقاف کے ممبر ہونا کہاں گیا اپنے بچے کو مدرسے کے لیے روانہ کرنا اگر اس نے یہ بات کہہ دی کہ مجھے یہی قیمت پڑی ہے اور وہ قیمت نہیں پڑی ہے گاہک کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اگر وہ یہ بات کہتا ہے ساری نمازیں اکارت چلی گئی نماز پر دنیا ڈپینڈ نہیں ہے لیکن معاملات پر ہماری دنیا کی درستگی پر ہماری عبادتیں موقوف ہیں ہم نماز پڑھیں کاروبار صحیح ہو یہ شریعت نے نہیں کہا ہم حج کریں ہم زکات دیں ہم تلاوت کریں اور یہ کرنے کی وجہ سے ہماری دنیا سدھر جائے یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر تمہاری دنیا صحیح ہوگی تو تمہارا سجدہ صحیح ہوگا ہماری دنیا پر ہماری عبادتیں موقوف ہیں حدیث پاک میں سرور کونین آخائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ٹوٹے ہوئے دل کے قریب اللہ تعالی رہتے ہیں مسافر پردے سے اپنے بیوی بچے ماں باپ اولاد کاروبار سفر میں گیا ہے دل ٹوٹا ہوا ہے نہ کھانا صحیح نہ بسترا صحیح اور نہ آرام وقت پر مل رہا ہے ٹوٹا ہوا دل ہے بال بکھرے ہوئے ہیں کپڑے بو سیدھا ہے حدیث میں آخا نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایک تو ٹوٹے ہوئے دل والے کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور فرمایا اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو قبول کرتے ہیں لیکن ایک مسافر ہوتا ہے پراگندہ مال ہوتا ہے پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں اور بری حالت اور خستہ حالت ہوتی ہے اور دعا کرتا ہے فن یوست بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا کہاں قبول ہوگی کہاں قبول ہوگی اس کی دعا دعا قبول ہونے کے سارے اسباب ہیں پراگندہ ہے آجز ہے مسکین ہے مسافر ہے فقیر ہے دل ٹوٹا ہوا ہے آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے مست مولا رہتا ہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے اور اپنی دولت اور عیش و عشرت کی زندگی میں رہتا ہے مزے میں رہتا ہے مسافرت میں کہاں نہ پانی نہ کھانا نہ آرام کہیں مچھر کہیں زبان کہیں معاملات اور کہیں لوگوں کا رہن سہن راس نہیں آ رہا ہے اور مسافر ٹوٹا ہوا دل آخا فرماتے ہیں پانا یستا بولا کہاں اس کی دعا قبول ہوگی کیوں آپ سبب فرماتے ہیں مسکن ہو حرام ان مت ہو حرام ان مل بس اس کا لباس حرام ہے اس کے گھر کی اینٹیں حرام ہیں اس کا لکما حرام ہے یہ نہیں کہا کہ اگر تم نماز پڑھو گے کاروبار صحیح ہو جائے گا بلکہ یہ کہا گیا کہ کاروبار اگر صحیح ہے تو نماز درست ہوگی معاملات اگر صحیح ہیں عبادات صحیح ہوں گے آج اس چیز کو دفن کر دیا گیا ہے اور علاؤدین کا چراغ لے کر دن کے اجالے میں اور دن کے بارہ بجے دو بجے گرمی کے دنوں میں جب سورج شباب پر ہو آپ ایمانداری کو دیکھنا چاہیں آپ امانت کو دیکھنا چاہیں آپ دیانت کو دیکھنا چاہیں آپ معاملات کی صفائی کو دیکھنا چاہیں نہیں آپ کو کوہ نور کا ہیرا مل جائے گا آپ کو زمین کے خزانے مل جائیں گے آپ کو آسمان کے فرشتے مل جائیں گے آپ کو نماز مل جائے گی آپ کو روزہ مل جائے گا آپ کو مسجد کے مینارے مل جائیں گے آپ کو مدارس کے فارغین مل جائیں گے آپ کو قاری ملیں گے حفاظ ملیں گے ائمہ ملیں گے مفسر ملیں گے محدث ملیں گے فقی ملیں گے مستحد ملیں گے معاملات کی صفائی والے کتنے لوگ ہیں آج پہلے دس میں ایک ہوتا تھا بعد سو میں ایک بعد ہزار میں ایک بعد لاکھ میں ایک اب کروڑوں میں ایک اب کہیں شہر میں کوئی ایک ملتا ہے نماز پڑھنے کے لیے روزہ رکھنے کے لیے داڑھی رکھنے کے لیے ہر کوئی تیار ہے لیکن جو دین کی احساس اور دین کی بنیاد اور دین کا فاؤنڈیشن ہے یہیں پر کمزور ہے یہ نماز لے کر کرے گا کیا آدمی حرام کے لکمے کے ساتھ اللہ نماز قبول نہیں کرتا حرام کے لباس کے ساتھ اللہ حج قبول نہیں کرتا حرام کے مقام کے ساتھ اللہ تبارک تالا تلاوت ذکر و اذکار قبول نہیں کرتا کیا ہے معاملات کیا ہے معاملات آج ہمارے قرآن کی تعلیم کیا ہے حدیث کی تعلیم کیا ہے سچ فرمایا مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ان کی خانخواہ کے اندر اور ان کی آفس کے اندر اور کمرے کے اندر ایک کتبہ لکھا ہوا تھا کچھ لوگ شیر لکھتے ہیں کچھ لوگ کرکٹ پلیئر کی تصویریں ٹانگتے ہیں کچھ لوگ کتوں کی بلیوں کی زانیوں کی حرامیوں کی تصویریں ٹانگتے ہیں حضرت نے کتبہ لکھا ہوا تھا نہ شعر و شاعری تھی نہ کوئی تصویر تھی نہ کسی کلام پاک کی آیت کا ترجمہ تھا نہ حدیث کا مفہوم تھا لکھا ہوا تھا سوال مسلمان کہاں ہے جواب مسلمان قبرستان میں ہیں سوال ایمانداری کہاں ہے امانت کہاں ہے دیانت کہاں ہے نبی کی صداقت کہاں ہے جواب کتابوں میں ہے کہاں ہے بتاؤ دینداروں نمازوں بتاؤ حاجیوں بتاؤ دین کے خدام اور دین کے خدمت کرنے والوں حج میں جا کر خدمت کر کر خادم الحجاج کا لقب پانا آسان ہے لاکھوں روپیہ لگا کر بیوی بچوں کے ساتھ عمرہ کرنا آسان ہے حج کرنا آسان ہے یہ دین کی جو احساس ہے اور یہ دین کی جو بنیاد ہے یہ معاملات کی صفائی یہ لین دین یہ حلال و حرام کی تمیز یہ آج کتنے لوگوں میں ہے علماء نے فرمایا آٹھ گھنٹے کی اگر کوئی ڈیوٹی کرتا ہے پریوٹ کرے یا سرکاری ڈیوٹی کرے اگر ایک گھنٹہ اس نے ناغا کیا یا اس آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی کے اندر اپنا گھر کا کام کیا یا اس نے اس میں اپنی دنیا کا اپنی مفاد کا گھریلو کام کیا فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ اتنی تنخواہ وضع کر کر لیس کرا کر وہ مالک کو حوالے کر دے یا مالک سے اجازت لے لے کہ مالک صاحب میں نے اتنے وقت کے اندر خیانت کی ہے اور ڈیوٹی نہیں کی آپ اگر اجازت دیں یہ تنخواہ لے لوں اگر آپ کہیں کیلکولیشن کر کر کہ ماہانہ اگر دس ہزار روپے بیس ہزار روپے تنخواہ ہے اور ایک گھنٹے کے اندر اسے ڈیوائڈ کیا جائے اور تقسیم کیا جائے تو ایک گھنٹے کی تنخواہ کیا بیٹھتی ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں لیکن قیامت کے دن اللہ کے لیے میرا دامن نہ پکڑیے گا بتائیے کون کس پیمانے پر اتر رہا ہے کون اس پیمانے پر اتر رہا ہے کیا سب آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی کر رہے دس بجے آفس شروع ہوتا ہے کیا دس بجے آفس میں قدم رکھ رہے ہیں اور دس بجے سے پانچ بجے تک چھ بجے تک جو ڈیوٹی ہوتی ہے کیا اس کا حق ادا کیا جا رہا ہے کیا دیندار فرضی نام کے ساتھ راشن کارڈ نہیں بنا رہے ہیں یلو کارڈ نہیں بنا رہے ہیں بجلی کی چوری نہیں کر رہے ہیں پانی کی چوری نہیں کر رہے ہیں اگر یہ چوری ہوئی تو پھر وضو کہاں ہوا اگر وضو نہیں ہوا غسل نہیں ہوا نماز کہاں ہوئی کہاں ہے دینداری کہاں ہے تخوا کیا اس تخوے کو لکما نہیں مارا ہوا ہے میں کہتا ہوں چوری کرنا داڑھی مڑاؤ جاؤ ویرپن کے گروپ کے اندر اور چمبل کے ڈاکوؤں میں شامل ہو جاؤ پیشانی پر نماز کا گھٹا لے کر چہرے پر داڑھی لے کر سلیمان عیسا موسا نام رکھ کر تمہیں غداری اور اسلام کے ساتھ منافقت کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ بھیڑی حکومت تھی کھلی ہی آزادی تھی کریڈٹ کارڈ لو اور بینکوں کو ڈباؤ چٹ فنڈ چلاؤ قرض لو دھوکہ دو نقلی سودا بیچو نقلی مال بیچو رشوت دے کر آئی ایس آئی کا مارک لگاؤ اور دنیا کی آنکھ میں دھول جھوکو نقلی مال کو ورجنل مال بتاؤ چائنا کے مال کو جاپان کا مال بتاؤ ڈالڈا ڈال کر دیسی گھی کا نام بتاؤ کہ کیا مجبوری ہے تیری کون تیرے ختنہ کی تلاش بھی لے رہا ہے کون تجھے اسلام کی سند لے رہا ہے لاتا کلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تجارتن منکم کلام پاک کی آیت معاملات کی صفائی کے بارے میں ہے دین کے چار حصے بدقسمتی یہ ہے کہ ایک شعبے کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے عبادات جس کے اندر نماز روزہ زکوٰۃ حج خیرات تلاوت ذکر پوچھ پوچھ کر لوگ کرتے ہیں کیا نیت کرنا دست غیب کی نماز پڑھنے کے لیے نفل کی کرے سلاط الحاجت کی کرے دن میں پڑھیں رات میں پڑھیں ایسے تجارت کے احکام آخا نے نہیں فرمائے آخا تجارت کے آداب نہیں بتائے گاہک کے ساتھ کیا سلوک کرنا قرض کیسے لینا قرض کیسے واپس کرنا مکان مالک کے ساتھ کیا سلوک کرنا پڑوسی کے ساتھ کیا سلوک کرنا جانور کے ساتھ کیا سلوک کرنا سواری کے ساتھ کیا سلوک کرنا اپنوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرنا اخیار کے ساتھ کیا سلوک کرنا بھیڑوں چماروں کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ کیا سلوک کرنا کیا دین نے نہیں بتایا قرآن نے نہیں بتایا ہے دیندار بنے ہوئے ہے جنتی سمجھے ہوئے بھائی نماز پڑھتا ہوں میں تحجد پڑھتا ہوں اشراق پڑھتا ہوں اور یہ ایک نمبر کا قرض لے کر ڈبو میں کر ڈیوٹی ہی یہی ڈیوٹی ہی یہی کہ قرض لو اور ڈبا دو کاروبار کیا ہے پیشہ کیا ہے لوگوں کو ڈبانا لوگوں کو دھوکہ دینا منگشنا غشنا فلئی سمنا آخا نے فرمایا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہماری ذات سے نکل جائے ہماری برادری سے نکل جائے آخا نے فرمایا جس کے پیٹ میں حرام لکما ایک جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ چالیس دنوں تک اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتے چٹ فنڈ چلا کر یہ نمازیں کیا فائدہ سود لے کر ماں کے ساتھ زنا کر کر کیا فائدہ دس سال پندرہ سال مالی کے مکان نے رہنے دیا اور اس کے بعد کہنے لگا میری بیٹی کی شادی ہو گئی میرے بیٹے کی بہو آ گئی اب بیٹی داماد آئیں گے اب بیٹا بہو رہیں گے برائے مہربانی گھر خالی کر دیجئے اب اس میں کرایہ بھرا ہوگا دس پندرہ سال کے اندر چالیس ہزار روپے اور مالی کے مکان کو کہے گا کیا جی آپ کے کہنے سے میں روڈ پر آ جاؤں دو مجھے دو لاکھ روپے دو مجھے دس لاکھ روپے احسان اس نے کیا مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے ایک مرتبہ جا رہے تھے کہیں تو ایک بیل تھا وہ سین مارنے کے لیے آیا بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں اور واقعتاً سوچ سمجھ کر آپ زندگی گزاری ان بڑوں کی باتوں کی روشنی میں آپ زندگی گزاری مولانا احمد علی آہری رحمت اللہ علیہ جب اس بیل کے قریب گئے سین مارنے کے لیے آیا تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ارے کیوں بھی مجھے سین مارتا ہے میں نے تو تجھے کبھی قرض تو نہیں دیا تھا تو تو جانور ہے سین کیوں مارتا ہے میں نے تجھے کوئی قرض تو نہیں دیا تھا طلبہ ہنسے خاموش رہ گئے اور حضرت کی مجلس لگی تو پھر پوچھا حضرت آپ نے عجیب معاملہ فرمایا کہ جانور سے آپ نے ایسے کتاب فرمایا کہا سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا لوگوں جس کے ساتھ خیر کرتے ہو دعا کرو اللہ اس کے شر سے تمہاری حفاظت فرمائے بیچارہ بھوکا تھا روٹی دے دی لنگا تھا کپڑا دے دیا بے سہارا تھا سہارا دے دیا حضرت علی کرم اللہ ہو نے جن کو یہ کہا گیا کہ آپ علم کے دروازے ہیں انا وزیرت العلم آخا نے فرمایا میں علم کا دروازہ ہوں وہ علی بابا اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے یقین علم کے شہر کے نبی کے علوم نبوت کے دروازے ہیں آپ نے حق فرمایا کہ جس کے ساتھ خیر کرو تو اس کے شر سے پناہ مانگو یہی بات حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے بیل میں تجھے کب قرض دیا تھا جو سین مارنے کے لیے آ رہا ہے اب لوگوں کے ساتھ اگر برائی مول لینا ہو دشمنی مول لینا ہو شرارت مول لینا ہو عداوت مول لینا ہو الزامات کا سامنا کرنا ہو ایک کام کرو کہ قرض دے کر چھوڑ دو ایک کام کرو اس کے ساتھ احسان کر دو کہاں ہے دیانت داری کہاں ہے عبادت کہاں ہے زبان کا پاس مسلمانوں مرتے وقت یہ کلمہ زبان سے نہیں نکلے گا اگر اس زبان سے تم نے کسی کو دھوکہ دیا ہے اس زبان سے اپنے محسن کا برا چاہا ہے اس اپنے اعمال سے اپنے کرتوت سے اپنے معاملات سے میرے اللہ کی قسم سجدہ کر کر کر سر پھوڑ لو کر کر کر پیروں کا گد نکال لو اور صدقہ کر کر خیرات کر کر مسجدیں بن کر اور مدارس بن کر یتیم خانے بن کر دیواؤں کی مدد کر کر سمجھ میں آ رہی ہے اردو سمجھو سجدہ کر کر کر سر پھول لو کر کر کر پیروں کو لنگڑا کر لو اللہ کے راستے میں خیرات کر کر کنگال بن جاؤ میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم اگر معاملہ غلط ہے اگر دوسروں کے ساتھ آپ نے دھوکے کا معاملہ کر رکھا ہے یہ سارے سجدے یہ سارے عمرے یہ سارے صدقے یہ سارے خیرات یہ سب کے سب بیکار ہیں یہ لکھ کر رکھ لو یہ لکھ کر رکھ لو نماز پڑھ کر محلے کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو خاوند اپنی بیوی کو دھوکہ دے سکتا ہے بیوی اپنے خامن کو دھوکہ دے سکتی ہے اولاد ماں باپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں ماں باپ اولاد کو دھوکہ دے سکتے ہیں پیر و مرشد اپنے مرید کو دھوکہ دے سکتا ہے مرید اپنے پیر و مرشد کو دھوکہ دے سکتا ہے اللہ کو ان نمازوں سے سجدوں سے دھوکہ نہیں دے سکتے یہ اماموں سے دھوکہ نہیں دے سکتے یہ داڑھی سے دھوکہ نہیں دے سکتے کیا ہے تمہارے معاملات قربانی کے موسم میں نہیں دیکھا چھ سو میں قربانی سات سو میں قربانی ہم جس مرحلے سے گزرے ہیں کتنا کٹھن اور اللہ کی قسم کتنا نازک معاملہ لگتا یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ معاملہ کیا ہی نہیں ہے اللہ جانے ہم تو جو چیز دیکھی نہیں ہے ہم نہیں کہہ سکتے لیکن جب اس مرحلے سے گزرے اتنا دشوار کل مرحلہ ہے اتنا دشوار کن مرالا ہے کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں اور بچنا تقریباً ناممکنات میں سے ہے قربانی کے نام پر دھوکا حج کے نام پر دھوکا مدرسے کے نام پر دھوکا مسجد کے نام پر دھوکا قرض کے نام پر دھوکا اور دلالی کے نام پر دھوکا آئیے گاڑی دکھا رہا ہوں گاڑی لے جا کر دیا اور گاڑی کے میٹر میں انگلی کر دی اور اس کا کلومیٹر گھٹا دیا اور کہا یہ سنگل ہینڈ ہے یہ اس کی بیوی چلا رہی تھی صرف سات ہزار کلو چلا ہے اور چلی ہوئی گھسی پٹی گاڑی ہے میکینک کے پاس لے جا کر ایڈجسٹ کرا دیا کہ ایک اسپلیٹر دینے پر وہ گھوڑی کی طرح جو ہے ٹانگ اٹھا کر بھاگے ایک راؤنڈ جا کر آ گیا اور فدا کس کس طریقے سے دھوکا آٹو ڈرائیور میٹر کو خراب کر کر دھوکا فون کی بوتھ یہ چلانے والا اس میں میٹر میں گھبلا کر کر دوائی بیچنے والا نقلی کمپنیوں کی یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں سب کے سب کوئی کڈنی چھین لینا چاہتا ہے کوئی کولسٹرال دینا چاہتا ہے کوئی موت دینا چاہتا ہے کوئی بلڈ کینسر دینا چاہتا ہے کوئی برین ٹیومر دینا چاہتا ہے ارے کتو یہ داڑھی نکالو چور بن جاؤ گنےش کے پجاری بن جاؤ مندروں کے پھیرے لگاؤ کیوں اسلام اور مسلمان مسلمانوں کا نام لے کر دوسروں کے خون کے پیاسے ہو شریعت کی تعلیم کتنی خطرناک ہے اور کتنی خطرناک ہے حضرت حزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی ان کا لقب ہے کہ سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخا کے رازدار تھے آخا اپنے تمام رازوں کو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کیا کرتے تھے وعدہ معاملہ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اگر جہنم میں جانا ہے چار دن کی زندگی ہے جاؤ جاؤ شراب میں لت پت ہو جاؤ جاؤ ہر رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ سو جاؤ جوا کھیلو جاؤ امریکہ میں جاؤ برطانیہ جاؤ گوری چمٹی اور فلم میں کام کرنے والی ہالی بالی ووڈ کی لڑکیوں سے عائش کرو جب طے ہے تمہاری نماز قبول ہونے کی نہیں جب طے ہے تمہارا حج قبول ہونے کا نہیں جب طے ہے اللہ کے نبی نے اپنی ذات اور برادری سے تمہیں نکال دیا جب طے ہے حوض کوثر کا گھوٹ نہیں ملے گا جب طے ہے عرش کا سایہ نہیں ملے گا چار دن کی زندگی تو مزے سے جی لو قبر میں تو پٹنا قبر میں پٹنا ہے آخرت میں مرنا ہے سرات پر گرنا ہے جہنم کا لہو اور پیٹ پینا ہے کم سے کم دنیا میں بدے لے لو کہاں کا تخوا کہاں کی پرہیزگاری ارے جب بنگلور سے مدراس اور بمبئی جانے کی ٹکٹ اگر پانچ سو روپیہ ہے آدمی کے پاس پانچ روپیہ ہے کاؤنٹر میں کیوں لگے وہ ڈیڑھ سو آدمیوں کا قطار ہے اور دھوپ ہے چلچلاتی دھوپ ہے لو چل رہی ہے جب اسے یقین ہے کہ پانچ سو روپئے کی ٹکٹ پانچ روپے میں نہیں مل سکتی یہ کیوں میں کیوں کھڑتا ہے یہ لائن میں کیوں کھڑتا ہے یہ کیوں پریشانی بول لیتا ہے جاؤ پانچ روپے کا دیسی شراب پیو جاؤ مزے کرو جب نماز قبول ہونے کی نہیں داڑھی سے اللہ دھوکے میں آنے کا نہیں اور پیشانی کے گھٹے سے نبی دھوکے میں آنے کے نہیں اور درود قبول کرنے کے نہیں کیوں زندگی برباد کرتے ہو قربانی کیوں دیتے ہو حق کیوں کرتے ہو عمرہ کیوں کرتے ہو جب اللہ نے کہا زبان کا پاس امانت دیانت معاملات کی صفائی قرض کی لیوا دیوی یہ اصل دین ہے یہ اصل دین ہے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے عظیم شان شاگرد ہیں ہر ایک کی ایک اپنی ہسٹری ہے کوئی دکان سے سودا لے کر چھپ جانے میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے کوئی قرض لے کر ڈبانے میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے کوئی نقلی مال کو اصلی مال بتا کر بیچنے کے اندر پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے کوئی چندہ کرنے میں کوئی دین کو سامنے رکھ کر دنیا کمانے میں کوئی یہ نہیں کہ اس میں کوئی دودھ کا دھلا ہوا اس حمام میں تقریباً سب ننگے ہیں یہ الگ بات ہے کسی کے آدھے کپڑے اور کسی کے پونے کپڑے اور کسی کے پورے کپڑے نکلے ہوئے ہیں ہر طریقے سے ہر طریقے سے کوئی بجلی چرا رہا کوئی پانی چرا رہا کوئی راشن کارڈ میں ایکسٹرا نام لکھا دیا مر گیا آدمی اور مرے ہوئے آدمی کے نام کا راشن لے رہا یہ جائز ہے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمن حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب جو بنگلور میں تشریف لائے تھے الحمد شاید آپ حضرات نے بھی ان کی زیارت کی ہوگی حضرت کے بیانات اور مواعث سے استفادہ کیا ہوگا اور الحمد ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس سرزمین پر اس دھرتی پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فخر العماصل اور اسلاف نمون اسلاف اور بزرگان دین کا ایک تبرک حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی شکل میں اللہ نے ہمیں دیا ہے اللہ آپ کے سائے کو ہمارے سروں پر طویل فرمائے آپ کو صحت و شفا نصیب فرمائے حضرت نے فرمایا جو آدمی جس ملک میں رہتا ہے میں بتاتا ہوں دینداری کیا ہے اس ملک کے ٹرافک کے قوانین کس لیے وضع کیے جاتے ہیں بھائی لال بتی کیوں جلتی ہے اس لیے کہ اگر تو گزرے گا تو یہاں اس وقت پبلک اور لوگوں کے آنے جانے کا سگنل ہے اب اگر تو گزرے گا کوئی اندھا آئے گا اور کوئی بچہ آئے گا کوئی معذور آئے گا ان کو تکلیف ہوگی اگر تو گزرے گا مد مقابل سے آنے والے سواریوں کو تکلیف ہوگی حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب افریقہ اور یورپی ممالک کے سفر کے بعد آپ نے جو تاثرات پیش کیے فرمایا کہ ان ممالک کے اندر اسلام تو ہے لیکن مسلمان نہیں اسلام ہے اسلام کی جو تعلیمات ہیں قرآن کی جو تعلیمات ہے ان انگریزوں کے اندر ان یہودیوں کے اندر ان عیسائیوں کے اندر بدرجے اتم موجود ہیں ہمارے اس محلے کے ایک نوجوان ساتھی برطانیہ میں پڑھ رہے ہیں وہ چھٹیوں میں آئے اور ایک مرتبہ ہم ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور ٹرافک جام تھی وہ اسکوٹر والا ہارن مار رہا ہے کار والا مار رہا ہے اور وہ ٹریکٹر والا ٹرک والا بس والا پی پی پی پی ایک ساؤنڈ ہے فرمایا کہ یہ شور شرابہ آپ کو برطانیہ میں دیکھنے میں نہیں ملے گا اگر کسی نے ہارن مار دیا تو یہ سمجھا جائے گا یہ کسی حیوان کا بچہ ہے جو اپنے ہارن سے دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے بس دم دم پر وہ لائٹ کا استعمال کرتے ہیں آہستہ سے چھوٹا سا ایک ہلکا سا ہارن کا اشارہ کرتے ہیں ہر کوئی ٹرافک کے قوانین کی پابندی کرنے والا فرماتے ہیں کہ میں افریقہ کے ملک میں گیا اپنے میزبان کے گھر سے ایک جگہ مجھے جانا تھا ایک پروگرام کے لیے میں جا رہا تھا سڑکیں بالکل صاف تھی کھلی ہوئی تھی لیکن ہمارا ڈرائیور ایک سیاہ پٹی آتی وہاں رکتا دائیں دیکھتا بائیں دیکھتا پھر آگے بڑھتا ہم نے سمجھا کہ اتفاقاً اس کو کوئی ہارن کی آواز سنائی دی ہوگی اور یا لائٹ کی روشنی اس کو محسوس ہوگی اس لیے لیکن منزل مقصود تک پہنچنے تک جتنے سیاہ پٹے آئے کالے پٹے آئے ہر جگہ پر لگتا تھا کہ آٹومیٹک اس کی گاڑی رک رہی ہے اور آٹومیٹک مشینی طور پر اس کی منڈی دائیں اور بائیں پھر رہی ہے ایک اور دو مرتبہ میں نے اتفاق سمجھا لیکن جب منزل مقصود تک یہی معاملہ ہوا منزل پر اتر کر میں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے انہوں نے کہا افریقہ کا قانون ہے کہ کالی پٹی آئے گاڑی کو روکے اور گیئر میں گیئر کو نیوٹرل کرے اور دائیں اور بائیں دیکھے پھر آگے بڑھے کہا کہ اس کی تو کوئی بات نہیں تھی سڑکیں بالکل سنسان تھی ہم تحجد کے وقت میں چل رہے تھے فرمایا کہ چاہے جس وقت میں چلو ہم کو یہاں کے ٹرافک کے قوانین پر عمل کرتے کرتے ایسی عادت ہو چکی ہے کہ گویا قدرتی طور پر اس سیاہ پٹی پر گاڑی رک جاتی ہے اور بریک لگ جاتا ہے ہم دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں حضرت نے فرمایا کے شریعت کے قوانین میں سے مذہب اسلام کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ ٹرافک کے ذریعے سے بھی آپ کسی کو دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں آخا نے فرمایا المسلم من سلیم لسانی ہی ویدی ہی کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے نو انٹری کا مطلب اور ون وے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مد مقابل سے آنے والی گاڑیاں بے تحاشا رفتار کے ساتھ اس امید پر آتی ہیں کہ مد مقابل سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے اگر آپ اپنے راستے کو کم کرنے کے لیے اس راستے سے جاتے ہیں سامنے والے کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں حضرت نے کہا کہ شریعت کے اصولوں میں سے اور آقا کی سنتوں میں سے یہ ہے کے ٹریفک کی قوانین کا لحاظ کیا جائے حکومت کے وہ قوانین جو شریعت کو ٹکراتی ہیں حکومت کے وہ قوانین جو قرآن کو ٹکراتے ہیں حکومت کے وہ مسائل جو اذان اور نماز کو ٹکراتے ہیں ہم جہاد کریں گے حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کریں گے لیکن حکومت کا وہ نظام جو انسانیت کے خاطر بنایا گیا لوگوں کی بھلائی کے لیے بنایا گیا اور انسان اگر اس کے خلاف عرضی کرتا ہے میں ابھی مولانا کا مضمون دیکھ کر آ رہا ہوں نیٹ پر کہ حضرت نے فرمایا کہ جیسے نماز میں کوئی سنت کو چھوڑ رہا ہے قرآن کے اندر تلاوت میں لہنے جلی کر رہا ہے روزے کی مکروہات کا وہ مرتکب ہو رہا ہے حضرت نے کہا کہ ٹریفک کے قوانین پر عمل نہ کرنے پر بھی اسے وہی عذاب ہوگا کہا کہاں ہے ہمارے اندر یہ بات یہاں کہاں دین ہے یہاں کہاں معاملات کی صفائی ہے کتنی پابندی تھی اور شریعت کے اندر کتنا لحاظ رکھا گیا شوہر بیوی سے کیسے بات کرے اولاد سے کیسے سلوک کرے کیا شریعت نہیں کہتی یہ سجدہ کرنے کا نام اسی لیے ان حرام خوروں کو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ کتے کا پیشاب پی کر آتے ہو سور کا پاخانہ کھا کر آتے ہو مرے ہوئے باپ کا پسینہ چاٹ کر آتے ہو اگر یہ گالی مسجد کے باہر دو وہ گریبان پکڑ لے گا لیکن مسجد کے ممبر سے سنایا جاتا ہے بھیڑوں کا لباس چمباروں کا لباس ہجڑوں کے بچے رنڈیاں کیوں اثر نہیں حرام کے لقمے نے ان کی روحانیت کو ختم کر دیا ہے حرام کا لقمہ جسم میں جاتا ہے وہ حدیث پروف ہو جاتا ہے وہ قرآن پروف ہو جاتا ہے وہ شریعت پروف ہوتا ہے آپ نے سنا ہے waterproof watch waterproof ہوتی ہے اس کو پانی میں ڈالو ایک قطرہ پانی نہیں جائے گا حرام کے لقمے کھا کر معاملات میں گڑبڑ کر سوت کھا کر ٹریفک کی قانون کی خلاف ارضیاں کر کر کرنٹ چرا کر پانی چرا کر رشوت دے کر رشوت لے کر حرام خوری میں مبتلا ہو کر آج کا مسلمان قرآن پروف حدیث پروف اور شریعت پروف ہو گیا ہے اسے کہو کہ تو جہنمی کتا آمین یا رب العالمین اسے کہو ہجڑا اسے کہو رنڈی اسے کہو کتے کا پیشہ پینے والا اسے کہو سور کا پاخانہ چاٹنے والا غیرت حیا جنازہ نکل چکا ہے اور ہیرت کیوں نکلتی ہے کب نکلتی ہے جب حرام کے لقمے پیٹ میں جاتے ہیں اولا دین امانت اللہ آخا نے فرمایا اس کا دین ہی نہیں جس کے پاس معاملات کی صفائی نہیں جس کے پاس دیانت نہیں یہ چور ہے چور آپ نے چوروں کو دیکھا ہوگا اخبار میں سلیٹ پکڑے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ میں ہتکڑی ڈال کر عدالت کو لے جاتے ہیں داڑھی والا چور حاجی چور نماز کا گھٹا رکھنے والا چور عمرہ کرنے والا مسجدیں بنانے والا گمت بنانے والا مینارے بنانے والا حافظ عالم مفسر مفتی ان کے ہاتھوں میں قیامت کے دن سلیٹ ہوں گے یہ چور ہیں چور اچک کے ہیں بدماش ہیں بدماش یہ چوروں کو بیچارہ ماں کی دوا کے لیے کسی نے چوری کی کسی نے اپنی محبوبہ اور لیلا کے ارمان کو پورا کرنے کے لیے چوری کی کسی نے بیوی کی تمنا پوری کرنے کے لیے لیکن داڑھی والا چور آئیے ہم دکھاتے ہیں امامے والا دل میں سینے میں قرآن رکھنے والا عالم کی سند رکھنے والا مفتی کی کتنے لوگ معاملات میں نکھر رہے ہیں اور معاملات کا معاملہ یہاں تک ہے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے راستے میں بدر کا ماری کا چلنے والا تھا کفار کا لشکر مکہ مکرمہ سے نکل چکا تھا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مدینہ طیبہ سے نکل چکا تھا اب ان قریب بدر کا ماری کا اسلام کی پہلی جنگ کفر اور اسلام کا ماری کا جس کو یوم الفرقان کہا گیا یہ بپا ہونے والا تھا مکہ مکرمہ سے ایک ہزار کا لشکر لشکر جرار ہاتھی گھوڑے اونٹ تیر تلوار اس زمانے کے اندر جو کچھ جدید ٹیکنالوجی اور ماڈرن ہتھیار ہو سکتا تھا ان تمام ہتھیاروں سے لیس یہ لشکر جرار کافروں کا مشرکوں کا اور یہاں سے بیچارے نہتے تین سو تیرہ صحابی کرام بہتر اونٹ آٹھ گھوڑے اور دو چار تلوارے وہ بھی ٹوٹی ہی ہوئی زخمی صحابہ بھوک کے مارے فخر و فاقہ کے مارے کوئی پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے کوئی زوک کی شکایت کیے ہوئے یہ تین سو تیرہ صحابہ یہاں سے نکلے مکہ مکرمہ سے ہزار کافروں کا لشکر جرار حضرت حزیفہ ابن رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ مکرمہ سے آ رہے تھے راستے میں ابو جہل مل گیا ابو جہل نے پوچھا جناب کہاں تشریف لے جا رہے ہیں کہا کہ مدینے طیبہ کان کھڑے ہو گئے ابو جہل کے کہنے لگا اب آپ مدینہ طیبہ جائیں گے اور وہاں جا کر مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو کر ہمارے خلاف ہتھیار اٹھا جاؤ واپس تلوار سو تھی ابو جہل نے اور گردن پر رکھ دی حضرت حذیفہ ابن یمان کے خیریت چاہتے ہو واپس چلے جاؤ مکر مکرمہ جاؤ گے مدینہ طیبہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہمارے پاس آ رہا ہے ہم سے لڑنے کے لیے اور جا کر ان کی طاقت بڑھاؤ گے حضیفہ ابن ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو جہل یقین کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں جنگ میں ہم شریک نہیں ہوں گے ابو جہل کون سا مسلمان تھا ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا عاشق تھا ابو جہل اسلامی اصول اور اسلامی اقدار کا کون سا پاکدار تھا اور یہ جو معاہدہ لیا گیا یہ تلوار کو گردن پر رکھ کر لیا گیا اور اس کا مسئلہ آپ جانتے ہیں غیر باغی ولا عادی فلا اسما علیہ کہ اگر کسی نے ہمارے گردن پر تلوار رکھ دی اور بچاؤ کے لیے کوئی چیز نہیں کہہ رہا ہے شراب پی لو پی سکتے ہیں کہہ رہا ہے کنزیر کا گوشت کھاؤ کھا سکتے ہیں <clears throat> کہہ رہا ہے کہ آپ اسلام سے ہٹ جانے کا اعلان کرو آپ ہٹ سکتے ہیں فامنستر غیر باغیوں ولا عادن فلا اسما علیہ قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے مستر مجبور جس کو تلوار کے ذریعے سے جان سے مار دینے کی دھمکی دینے کے ذریعے سے اس کو مجبور کیا گیا اگر وہ گناہ کا کام کر لیتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ وہ گناہ کے کام کا اعتبار نہیں ہوگا اس کا ایمان باقی رہے گا آگے توبہ کر لیا آگے معافی مانگ لی اللہ نے معاف کر دیا حضرت حضیفہ ابن امان رضی اللہ تعالیٰ سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخا کے رازدار صحابی مدینہ طیبہ جا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مدینہ طیبہ داخل ہونے سے پہلے ہی آخا سے ملاقات ہو گئی آخا نے پوچھا کہاں سے تشریف لا رہے ہیں کہاں مکہ مکرمہ سے اب فرمایا انہوں نے پوچھا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں کہا کہ بدر جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوگا بدر میں کہا کہ اگر بچ جاؤ گے تو غازی تب بھی جنتی اور اگر انتقال ہو جاؤ گے تو شہید تب بھی جنتی ناچنے لگے اچھلنے لگے حضرت حضیفہ ابن امان رضی اللہ سعال ایسا موقع ہماری زندگی میں کہاں آئے گا ارے کس نے عہد کے بارے میں سوچا تھا تبوک کے بارے میں سوچا تھا کیا پتا تھا کہ زندگی ملے گی اور ایسے قصبات آئیں گے ایسے اللہ کے راستے کے اندر مر مٹنے کے مواقع آئیں گے آج وقت کا فرون امریکہ ڈرون طیارے بھیج کر فلسطین کے اندر افغانستان کے اندر عراق کے اندر اور ہندوستان کی فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو مارنے کے لیے گجرات کا نندا ناچ ناچ کر کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو گئے مسلمان میں نے کہا بیوی سے ملے تو تو دیندار کھانا کھائے اللہ کا محبوب بندہ بیت الخلا جائے اور مسجد میں رہے بازار میں رہے زندہ رہے اور اللہ کے راستے میں جامع شہادت نوش کرے ہر وقت تو کامیاب ہے کامیاب قاتل فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون ویوخ تلون اللہ کے راستے کے اندر الا کلیمت اللہ کرنے والے مجاہد الا کلیمت اللہ کرنے والے نوجوان بچ جائے تو غازی مر جائے تو شہید بچ جائے تو بھی کامیاب اور مر جائے تو بھی تو شہید کامیاب اور وہ کامیاب کہ اس موت پر ہزاروں زندگیاں قربان کیا زندگی کیا زندگی دھوکے کی کیا زندگی عورت کی بے وفائی کی کیا زندگی اولاد کی نافرمانی کی بیماریوں کی اور مقدمات کی ہاسپٹل کی چکر کی کینسر کی برین ٹیومر کی ایڈس کی ارے دنیا کے کتوں تمہیں دنیا مبارک دو ہمیں شہادت اللہ سے ملاؤ ہمیں ہمیں حضرت عثمان غنی سے ملاؤ ہمیں حضرت بلال سے ملاؤ ہمیں حضرت حمزہ سے ملاؤ ہمیں اپنی اماں عائشہ صدیقہ سے ملاؤ اپنی اماں قطعت القبرا سے ملاؤ ہم ان کے دامن میں چمٹ جائیں گے ابا جان ہم نے وعدے کو پورا کیا یو قاتل فی سبھی اللہ وختلون وختلون ہزار مرتبہ افغانستان کو تو بپا کر ہزار مرتبہ فلسطین کے اندر خونی کھیل کھیل عراق کے اندر خونی کھیل کھیل اے اسلام مسلمان کے دشمنوں ہزار مرتبہ گجرات کا ننگا ناچ اس دھرتی پر تم کرو ہم خوش نصیب ہیں کہ اس سڑی دنیا سے تم نے ہمیں راحت دلا دی ہے اس گندی دنیا سے راحت دلا دی کسے رہنا ہے اس دنیا میں کسے رہنا ہے اس بے وفا دنیا میں اس گندی دنیا میں اس ناپاک دنیا میں اس دھوکے کے گھر میں ہم جائیں گے ہمارے روح پرندوں کے پکوٹوں میں ہوں گے عرش کے پاس ہم جو ہے سیر و تفریح کریں گے ہم جنت میں پھریں گے حضرت بلال کے دسترخان میں بیٹھیں گے یہ اچھا ہے یا دنیا کے وہ کتے جو کبھی زمین کا گھپلا کرتے ہیں کبھی ٹیلی کام کا گھٹالا کرتے ہیں کبھی جانور کے چارے کا گھٹالا کرتے ہیں کبھی بلڈنگ نقلی سیمنٹ ڈال کر سینکڑوں آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں دنیا کے کتوں تو دنیا مبارک ہمیں ملاؤ ہمیں ملاؤ شہدا سے ملاؤ اصحاب بدر سے ملاؤ اصحاب عہد سے ملاؤ اصاب ہنین سے ملاؤ ہم کامیاب ہیں کامیاب لاتو تلفی سبیل اللہ امبات بلاحیا لا تشعرون ان کو مردہ تک نہ کہو یہ زندہ ہے زندہ یہ زندہ ہے یہ زندگی کامیابی کی زندگی ہے جو علاق یہ تھیک کلاس قسم کے لوگ جو جھوٹ بولیں مکاری کریں دنیا کے معاملات میں اور دنیا کی مال و دولت میں اور دنیا کے جو ہے لین دین کے اندر گڑبڑ کرے ارے بے وقوفوں تم نے جنت کو نہیں پہچانا تم نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کو نہیں جانا تم نے حضرت حسین کی شہادت کو نہیں جانا تم نے کربلا کی لذت کو نہیں جانا اس سڑی دنیا میں جھوٹ موٹ بولتے کوئی زمین قبضہ کر رہا ہے کوئی غلط مقدمے میں پھنسا ہوا ہے کوئی کسی کو دھوکہ دینے میں لے کر ڈبانے میں اللہ کا عذاب اللہ کا قہر اللہ کی فٹکار ہے اسے آدمی پر ہندوستان کی سرزمین میں ہم دنیا کے کتے بنے ہم دنیا کے پجاری بنے ہم دنیا کے طالب بنے ہم نے دین کی بے قدری کی ہم نے قرآن کی بے قدری کی ہم نے مسجدوں کی عزت کو پامال کیا ہم نے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکالا نتیجہ کیا ہے دیکھ رہے ایک بابری مسجد کا رونا رو رہے ہیں ابھی اس کرناٹک کا جو چیف منسٹر ہے جس کی کشتی بھور میں پھنسی ہوئی ہے کبھی ساحل کو لگ جاتی ہے کبھی ڈگمگانے لگتی ہے مسلمانوں کیا نہیں جانتے یہ ہمارے اعمال یہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے اگر اس کرناٹک کا میں امیر شریعت ہوتا اس کرناٹک کی سرزمین پر ملا عمر کی اسلامی مملکت ہوتی اس کرناٹک کی سرزمین کی عدالتوں میں پرانو حدیث کے فیصلے ہوتے میرے اللہ کی قسم میں کہتا کہ اس حکومت کے کارندے اس حکومت کو ووٹ دینے والے اس حکومت کے اندر الیکشن لڑنے والے ایم ایل اے بننے والے اس حکومت کے اندر کاؤنسلر بننے والے میں یہ کہتا فتوا جاری کردہ کہ اس کا اسلام سے رشتہ ختم ہو چکا ہے ان ظالم حکومت نے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جیسے آوال ہوں گے اللہ سے تمہارا جیسا رشتہ ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ تم پر ایسے حکمران کا مسلط کر دیں گے حرام کا کھایا قرض لے کر ڈبویا یتیم کا حق ہڑپا قربانی کو نگلا مالک مکان کا حق دبایا الیکٹریسٹی چرائی پانی کو چرایا گاہک کے آنکھ میں دھول کو جھونکا میراث کا حق دبایا باپ کے مرنے کے بعد جو ہے بہنوں کا حق دبایا اور شادی کے موقع پر بیوہ پر ظلم کیا مجبور اور مظلوم خاندان پر ظلم کیا جہیز کے نام پر تلک کے نام پر معاملات خراب کیے حرام کے لکمے سے اپنے خون کو جہنم کا لہو بنایا میں اللہ کا عذاب تھا کہ کسی دعا کرنے والے نے دعا کی کسی رات کو تڑپنے والے نے تڑپا کسی رات کو امت کا ہمدرد اور امت کا غمخار اور نبی کا غلام اور نبی کا جانشین ہاتھ اٹھا کر دعا کیا اللہ عمر ہم امت محمدین صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ اے اللہ تیرے میرے محبوب میرے آقا کی امت پر رحم کرنا کشتی ڈاوا ڈول ہوئی لیکن جب سورج نکلا دیکھا کہ امت کے لوگ حرام کاری کے اندر مبتلا ہیں معاملات کی خرابی میں مبتلا ہے امانت لے کر ڈبانے میں مبتلا ہے مسجد کا مال ہزم کرنے میں ہے کوئی جو ہے پل کھا رہا ہے کوئی سیمٹ کھا رہا ہے کوئی لوہا کھا رہا ہے کوئی نقلی دوا کھا رہا ہے کوئی کسی کی کٹنی خراب کوئی کسی کا خون کوئی کسی کا گردا کوئی کسی کا دل کوئی کسی عورت کو دیوا کوئی کسی بچے کو یتیم اللہ نے کہا یہ حکومت باقی رہے گی تاکہ ظلم و ستم کی چکی میں یہ کرناٹک کے لوگ پستے رہیں میرے میرے باپ کی بات نہیں آخا کی بات تم نہیں جانتے یہ جو فرقہ پرست حکومت بنگلور کرناٹک کی سرزمین کے اندر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ گو کشی کے بل کو انہوں نے ڈھیل دے دی نہیں سب کچھ طے شدہ مسئلہ ہے کہ اب چونکہ حالات خراب تھے اس لیے فی الحال انہوں نے اس بل کو پاس نہیں کیا آپ نہیں جانتے یہ اتنی ظالم حکومت کہ جیلوں کے اندر مقیت جو ہمارے دیندار بھائی ہیں معمولی معمولی کیسوں کے اندر ہیں فاسٹ ٹریک عدالتوں کے اندر تیزی سے ان کے مقدمات چلا کر ان کو ہائی کورٹ جانے کی ان کے پاس سہولت نہیں کسی کو عمر قید سزا سنا دی گئی کسی کو دس سال سنا دیا گیا ان کی سنوائی نہیں ہوئی اور ان مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا اس ظالم حکومت نے ایک کام کیا آپ کا کوئی پلان منظور نہیں ہوتا حکومت کے اندر کوئی ڈیوٹی نہیں ملتی اور حکومت کے اندر کوئی عہدہ نہیں ملتا ہاسپٹلوں کے اندر اشارے دے دیے گئے کہ مسلمان عورتیں سرکاری ہاسپٹل کے اندر آئیں نارمل ڈلیوری بھی ہو سرجری کے ذریعے سے کیا جائے اور ایسی ایسی بیماریوں کا انجیکشن دے دیا جائے کہ ساری زندگی ہاسپٹل کے طواف کرتے رہیں اور چکر لگاتے رہیں یہ اللہ کا عذاب یہ اللہ کا قہر نہیں ہے ہندوستان کی سرزمین میں اندرا گاندھی کے پریڈ کے اندر میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ہمارے اعمال خراب ہوئے ہمارے کرتوت خراب ہوئے ہم نے بندوں کو ستانا شروع کیا ہم نے لین دین کے اندر جو ہے ہم نے معاملہ خراب کیا ہم نے امانت کو بگاڑا ہم نے دیانت کو بگاڑا اللہ نے ظالم حکومت کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا اندرا گاندھی کے دور کے اندر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا سڑکیں روڈ اگر کشادہ کیا جائے تارک بنایا جائے ریلوے اسٹیشن بنایا جائے بس اڈا بنایا جائے اس کی کشادگی توسیع کے اندر اگر مسجد بھی آتی ہے مندر بھی آتی ہے یا گردوارا بھی آتا ہے یا چرچ بھی آتا ہے کوئی بھی عبادت خانہ آئے اس کو ڈھا دیا جائے پبلک کے مفاد کے لیے ایک قوم کی عبادت گاہ کو باقی نہیں رکھا جا سکتا سپریم کورٹ نے یہ آرڈر پاس کیا اور یہ چلتا رہا کہیں درگاہوں کو ڈھایا جاتا رہا مندر آئی راستہ موڑ دیا گردوارا آیا راستہ موڑ دیا پلاننگ ایسی کی گئی کہ کم سے کم مندروں کو گرایا جائے پلاننگ یہ کی گئی کہ کم سے کم چرچوں کو گردواروں کو گرایا جائے اور پلاننگ یہ کی گئی کہ اس روڈ کے اندر زیادہ درگاہ آئے اس روڈ کے اندر زیادہ مسجدیں آئی اور ایک بابری مسجد کا رونا ہم رو رہے ہیں اس ہندوستان کی سرزمین کے اندر ہائی وے پروجیکٹ کے اندر بیسوں درگاہوں کو شہید کر دیا گیا اور سینکڑوں مساجد کے حصے کاٹ دیے گئے لاکھوں مربع اسکور فیٹ زمین ہم نے جو ہے ہائی وے کے حوالے کر دی اور یہ بی جے پی سرکار کرناٹک کی ہندوستان کے اندر سب سے پہلے اس نے ہائی کورٹ کے اندر حلف نامہ داخل کیا کہ تھرٹی فسٹ دسمبر تک کیوں چمٹنا چاہتا ہے عہدے سے کیوں یہ چیف منسٹر سے ہٹنا نہیں چاہتا یہ بی جے پی کیوں رہنا چاہتی ہے میں میں تعجب کرتا ہوں میں تعجب کرتا ہوں کہ جو مسلمان وہ گجرات کے کھیل کو جنہوں نے بھلا دیا جنہوں نے بلگام اور ہبلی کے کھیل کو بھلا دیا جنہوں نے ان فرقہ پرستوں کی خونی کھیل کو جنہوں نے بھلا دیا آج عہدے کے خاطر چند سکوں کے خاطر اور دولت کے خاطر روپیے کے خاطر ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خدا جانے یہ کون سی موت مریں گے اور آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا اللہ واپس انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر حلف نامہ داخل کیا کرناٹک کے ہائی وے پروجیکٹ کے اندر پارکوں کے اندر اور اسٹیٹ وے کے اندر ہاسپٹل کی توسیع کے اندر پانچ سو درگاہیں اور پانچ سو مساجد کی نشاندہی کی گئی یعنی ٹوٹل درگاہ اور مسجد ملا کر پانچ سو سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی بنیاد پر کہ اگر آپ کو سڑک کی توسیع کرنا ہے پارک بنانا ہے ہاسپٹل بنانا ہے یہ پبلک کے مفاد کے لیے ہے ایک قوم کی عبادت گاہ کے لیے پبلک کے مفاد کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور انہوں نے پلان ایسے کیا کہ مندر نہ آئے گردوارہ نہ آئے اور پانچ سو مسجدوں کو درگاہوں کو ٹارگٹ بنایا اور قانون یہ پاس کیا کہ جن درگاہوں کے احاطے میں توکل مستان درگاہ ہے احاطے میں مسجد ہے کبن پیٹ کی درگاہ ہے احاطے میں مسجد ہے یہاں کمبل پوش درگاہ ہے احاطے میں مسجد ہے الحمدللہ مسلمان جہاں درگاہ رکھتا ہے وہاں مسجد رکھتا ہے کہ وہ اللہ والا اس مسجد میں نماز پڑھا کرتا تھا اب انہوں نے قانون یہ بنایا کہ جن درگاہوں کے احاطے کی اور کمپاؤنڈ کے اندر مسجد بغیر اجازت کے تعمیر کی گئی اس وقت ہمارے بڑوں نے یہ سوچا کہ بھائی اب یہاں سلطان شاہ کی درگاہ میں وہاں پر مرکز قائم کیا گیا مسجد بنائی گئی یہ سوچ کر کے یہ ہماری زمین ہے پرمیشن لیا نہیں لیا اللہ کو معلوم تو اس زمانے میں ہمارے بڑوں نے جو مسجدیں بنائی اور قانونی طور پر پرمیشن تعمیرات کے محکمے سے نہیں لیا پانچ سو درگاہیں اور پانچ سو ایسی مسجدیں جو وتاؤٹ پرمیشن کے بنائی گئی یہ کہہ کر کہ سرکار کے قانون کے خلاف ان درگاہوں کے احاطے میں ان مسجدوں کو بنایا گیا حکومت بی جے پی نے ہائی کورٹ کے اندر حلف نامہ داخل کیا ہے کہ اب اکتیس تھرٹی فسٹ دسمبر تک دو ہزار گیارہ کا سورت کی کرن پہلی کرناٹک کی سرزمین پر گرنے سے پہلے ان مسجدوں کے وجود کو ان درگاہوں کے وجود کو ختم کر دیا جائے گا یہ بات میں اور میرا باپ نہیں کہہ رہا ہے آپ دیکھیے کہ کہ ہندو ٹیمپل ڈاٹ آرگنائزیشن ایک ان کا ویب سائٹ ہے جن کے اندر مندروں کی تفصیلات پوجا پاٹ کی تفصیلات اور ان کے منصوبے اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ تھرٹی فسٹ دسمبر تک اس قانون کی آڑ میں خفیہ طور پر حکومت کرناٹک ہائی کورٹ کے اندر حلف نامہ داخل کر چکی ہے کہ ہم تھرٹی فسٹ دسمبر تک اور یہ کام کیرلا میں اڑیسہ میں راجستھان میں آندھرا پردیش میں ابھی شروعات کے ابتدائی مرحلے میں ایل کے جی یو کے جی مرحلے میں ہے لیکن کرناٹک کی بی جے پی سرکار ماشاء اللہ بڑی پاورفل ہے اور قانون کی پابند ہے اس نے حلف نامہ داخل کر کر لمٹ بھی بتا دی کہ تھرٹی فسٹ دسمبر تک ہم یہ کام برسر انجام دیں گے یہ ہے مسلمانوں ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہمارے سیاہ اعمال کا نتیجہ جو ایسے خبیص امال اور خبیص چور اچک کے بدماش آپ نے مجھے کیا تاریخ آتی ہے میں کیا سیاست کے الٹ پھیر جانو آپ جانتے ہیں سیاست مجھے تجویح کا مسئلہ پوچھو مجھے مسواک کی لمبائی پوچھو مجھے استنجے کے ڈھیلے کا مسئلہ پوچھو سیاست کے الٹ پھیر اور سیاست کے ہیر پھیر اور سیاست کا عروج و زوال آپ جانتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ہوائی منسٹر یعنی ہوائی جہاز وغیرہ کا جو منسٹر ہوتا کہیں ہوائی جہاز کا حدیثہ ہوتا استفا شرم کے مارے دے دیتا تھا ریلوے منسٹر اگر ریل ٹکراتے شرم کے مارے استفا دے دیتا تھا اور زو کا جانوروں کا حیوانات کا منسٹر اگر کوئی جانور بھوک سے مر جاتا ہے اور کوئی شیر آبادی میں آ کر انسانوں کو کھا لیتا شرم کے مارے استعفی دے دیتا تھا لیکن آپ اس کرناٹک کے حکمران کو دیکھ رہے ہیں کہ زمین کے کروڑوں روپے کے گھبلے کے اندر ڈکلیئر ہو گیا کہ یہ ملزم ہے اور عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے کتنی گھٹائی کے ساتھ آج کرسی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے مسلمانوں یہ اس کا چمٹنا نہیں یہ پارٹی کی کمزوری نہیں میرے اللہ کی قسم ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہوا ہمارا رشتہ دین سے کمزور ہوا ہم نے نبی کی سنتوں کو فراموش کیا ہم نے غداری کی ہم نبی کے طریقے سے ہٹے ہم نے دین نماز روزے کو سمجھا تجارت کو نہیں سمجھا معاملات کو نہیں سمجھا کاروبار کو نہیں سمجھا پڑوسی کے سلوک کو نہیں سمجھا زبان کی وفائی کو نہیں سمجھا اللہ نے ایسا ظالم حکمران ہم پر مسلط کر دیا اس تخوے کو ہم نے لقبہ لگا دیا تخوہ زندگی کے ہر موڑ پر ہے حضرت حزیف ابن امان رضی اللہ تعالیٰ آئے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے مجھے شامل کر لیجیے میں بدر میں آنا چاہتا ہوں بدر اسلام کا پہلا ماری کا اصحاب بدر جن کے بارے میں اللہ نے آیت نازل کی اللہ نے ان کے تمام گناہوں کو بخش دیا اصحاب بدر تمام کے تمام جنتی اصحاب بدر ہمارے علماء نے کہا یہ تین سو تیرہ صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے اگر کوئی ان کا نام لے کر ان کے نام کے تصدق میں ان کے نام کے سطح میں اللہ سے دعا کرتا ہے یہ نام اللہ کو اتنے پسندیدہ ہیں اللہ ان ناموں کے سطح میں دعا کو قبول کر لیتا ہے کون شامل نہیں ہونا چاہے گا ہاں مجھے میری بیوی پیاری ہے آپ کو آپ کی بیوی مجھے میرا گھر مجھے میرا مال مجھے میری دولت میرا کاروبار اب آیت بدلنی پڑے گی کل سلاتی و سلا تھی ومحیا یا آ وہ میری نماز میرا روزہ نہیں میری جورو میرا کاروبار میرا مال میری دولت میرا عہدہ میری عزت سب کچھ فرق آ جائے قرآن ختم ہو جائے نبی کے سنتوں کا جنازہ نکل جائے پردہ ختم ہو جائے کیا آپ نہیں جانتے سونی ٹی وی کے اندر کامیڈی سیریل کے اندر بھارتی نام کی ایک کلا بھارتی نام کا ایک کلاکار کلی میں طیبہ کا مذاق اڑایا کلمہ طیبہ کی توہین کی کروڑوں مسلمان کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ کسی بت کو گرا کر دیکھیے کسی مندر کے بارے میں برا بھلا کہہ کر دیکھیے کلمہ طیبہ کا مذاق دن کے اجالے میں اس کامیڈی سیریل کے اندر کیا جا رہا ہے ہماری جیلک کو کیا ہو گیا ہماری شرم کو کیا ہو گیا نہیں ان سلاتی منوسو کی نہیں بول ان بیوی میری بیوی میرا مال میری دولت میرا عہدہ میری بلڈنگ میرا ماربل کا بیت الخلا میرا ٹائلس کا حمام کمیل ہے تو نے میری عمارت کے شیشے کو پھوڑ دیا نبی کی آبرو کو کوئی پھوڑے دین کا جنازہ نکالے قرآن کا جنازہ نکالے اسلام کا جنا کوئی کام پر جو نہیں رکھتی بانسو مسجدوں کو شہید کرنے کی بات کرے اور پانچ سو جو ہے یہ درگاہوں کو اکویر کرنے کے قبضے میں لینے کی کوئی بات نہیں میری تو لے لیا تیرا بچہ آ کر میرے سہن میں حق دیا لڑائیاں کیوں تیرا بچہ یہاں پیشاب کر دیا آج نبی کی چادر کو گندا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کیا ہو گیا پھر اٹھو اٹھو اسلام کے لیے جینا سیکھو اسلام کے لیے مرنا سیکھو اور مسلمان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کے لیے جب تک کہ وہ اسلام کے لیے جینا اور مرنا نہ سیکھے نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے آپ ہمیں شامل کر لیں فرمایا کہ حذیفہ ابو جہل سے کیا معاہدہ ہوا تھا کیا زبان دے کر آئے تھے کہنے لگے اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں ابو جہل کافر ہے اسلام کا دشمن ہے مسلمانوں کا دشمن ہے تلوار کے زور پر اس نے ایگریمنٹ لکھوایا ہے طلاق اگر کوئی زبان سے دیتا ہے سلاسن جد ہن نہ جدن بحضل ہن نہ جدن تین باتیں جن کا سچ بھی سچ ہے اور جن کا مذاق بھی سچ ہے مذاق میں دیا تو طلاق ہو گئی غصے میں دیا تو طلاق ہو گئی اور حقیقت میں دیا طلاق ہو گئی نشے میں دیا تو طلاق ہو گئی لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی تلوار کے زور پر طلاق لکھائے بولے تو ہو جائے گی لیکن لکھے فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں ہوگی تلوار کے زور پر تو تلوار کے زور پر لکھائی جانے والی طلاق بھی جب نہیں ہو رہی ہے آخا کے سامنے حضرت حضیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے آخا ایک تو کافر اور مشرق اس کے وعدے کا کیا بھروسہ اس کی اگریمنٹ کا کیا بھروسہ اور اس کے معاملے کا کیا بھروسہ اور دوسرا تلوار کے زور پر اس نے معاملہ کیا ہے دیکھو ایک ایک فرد ایک ایک ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہے بدر کے میدان میں ہزاروں کا لشکر جرار یہاں تین سو تیرہ بہتر اونٹ کچھ گھوڑے اور کچھ خچر آٹھ تلواریں ٹوٹی ہی ہیں بھوکے مسکین اور کمزور نہتے اگر حضرت حزیف ابن امان رضی اللہ تعالیٰ نہ آ جاتے ہیں مسلمانوں کے لشکر کے اندر تین سو چودہ ہو جاتے طاقت بڑھ جاتی قوت بڑھ جاتی اسلام کا پہلا ماری کا مسلمانوں کی عزت کا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان تولک ہاد ہی لن توبت ابدا اے اللہ اگر آج یہ لشکر ہار جائے گا تو پھر کبھی تیری عبادت نہیں ہوگی اسلام کا خلاصہ مسلمانوں کا خلاصہ مسلمانوں کا مستقبل کا بیج اس کے اندر تھا ایک صحابی ایک پہاڑ کی حیثیت رکھتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حزیفہ جائیے آپ آپ شریک نہیں ہو سکتے چاہے آپ نے کافر سے وعدہ کیا ہو چاہے زور زبردستی وعدہ کیا ہو چاہے تلوار گردن پر رکھ کر وعدہ کیا گیا ہو ہم وعدہ خلافی کرنے والی جماعت نہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی بدر کو جا رہے تھے اور ایک فرد ایک پہاڑ کی طاقت رکھتا تھا آج ہمارے پاس زبان کا پاس کہاں ہے کہاں ہے سچائی کہاں ہے صداقت جھوٹ جھوٹ جھوٹ ہمارے کلام میں سچ کم ہے اور جھوٹ زیادہ ہے ہمارے معاملات کے اندر بد دیانتی زیادہ ہے اور دیانت کم ہے ہمارے لین دین کے اندر خیانت زیادہ ہے اور امانت کم ہے اور یاد رکھے نہ حج قبول ہے نہ روزہ قبول ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسکین اور وہ مسافر وہ پردیسی جس کے بال بکھرے ہوئے اور کپڑے پھٹے ہوئے اور دعا کرتا ہے فانا یستجاب یوستا آخا نے کہا اس کی دعا کہاں قبول ہوگی ہم اپنے امال سے اللہ کے عذاب کو بلا رہے ہیں اللہ کے قہر کو بلا رہے ہیں مسلمانوں وعدہ کرو مرتے مر جاؤ گے پیٹ پر پتھر باندھ لو گے پتے چبا لو گے اور و پاخے کی زندگی گزارو گے کسی کو دھوکہ نہیں دو گے انسان کو اپنا مال کام نہیں آتا ارے بھائی جب مرتے ہیں تختے پر لٹایا جاتا ہے کیا وہ پلنگ جس پر ہم سوتے ہیں اس پر لٹایا جاتا ہے وہ سوفا جس کے اندر بیٹھ کر L C D home theatre دیکھتے ہیں اس سوفے پر لٹاتے ہیں ہمیں ارے بھیک کا تختہ ملتا ہے مسجد کا بھیک کا تختے پر سونا پڑے گا کفن کی چادر اوڑھنا پڑے گا تری پیس سوٹ پہننا پڑے گا ان کپڑوں کو کنچی سے کاٹ کر نکال دیا جائے گا قبر میں جاؤ گے جس بیوی کی غلامی کرتے کرتے زندگی اور آخرت تمہاری برباد ہو گئی اس بیوی کو کہو ایک رات بیگم میری خبر میں سو جاؤ منکر نکیر کے سوال کے جواب ہونے تک اپنے عزیز سے کہو اپنے دوست سے کہو اپنے اوپر جان چھڑکنے والے محبوب عاشق سے کہو سب منہا خلقنا کم کے ٹھیلے مار کر آ جائیں گے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا انسان کو اپنا کمایا ہوا مال اسے نہیں لگ رہا ہے وہ تختہ جو مسجد کا ہے ایڈس کے مریض کو بھی اس میں سلا کر ڈھلایا گیا کینسر کے مریض کو روٹ کے فقیر کو اور بھیک منگے کو اور اسی تختے پر یجمان صاحب کو سیٹ صاحب کو امیر صاحب کو کروڑ پتی صاحب کو یاد کر اس تختے کو یاد کر جس تختے پر کینسر کے مریض کو ایڈس کے مریض کو لکھوے کے مریض کو لولے کو لنگڑے کو گنجے کو اور فقیر کو بھوک مرے کو سلایا گیا اور دنیا میں اس نا جی ہماری عزت کا خیال ہے ہم اسے شادی میں نہیں بلائیں گے اسی تختے پر سلایا ایک گھنٹہ پہلے اس کے لاشے کو اس تختے پر رکھ کر غسل دیا گیا ایک گھنٹے بعد اس امیر صاحب کو اس سیٹ صاحب کو اس حاجی صاحب کو یاد کر مسلمان تیری اصل کیا ہے وہ صوفہ کام آیا وہ صوفہ کام آیا آنا تھا تو کہنا اس سوفے پر رکھ کر تیری لاش کو غسل دیا جائے وہ پلنگ جس کے اندر نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری وہ پلنگ لا کر اس پر تجھے رکھ کر تجھے غسل دیا جائے کچھ کام آنے کا نہیں کچھ کام آنے کا نہیں انسان کو اپنا صوفہ کام نہیں آیا اپنا پلنگ کام نہیں آیا اپنی کمائی اپنا مال اپنی دولت کام نہیں آئی یہ دھوکے سے لیا ہوا مال کام آئے گا کسی کو ستا کر کسی کا حق دبا کر کسی کا قرض ڈبو کر اللہ نے ماں کے پیٹ میں جو روزی لکھی اس کے اندر اللہ نے حرام لکھا تھا بھائی اللہ حرام لکھ سکتا ہے آپ نے سنا ماں کے پیٹ میں اللہ تبارک تعالیٰ تین چیزیں لکھتے ہیں ایک اس کی روزی کو لکھتا ہے ایک اللہ اس کی موت کو لکھتا ہے اور ایک اللہ اس کی اچھی یا بری زندگی کیسے گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کو لکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو روزی کو لکھا کیا یہ لکھا کہ کسی کا خرچ تو مار کر کھائے گا کیا اللہ نے یہ لکھا کسی کی زمین ہڑپ لے گا کیا اللہ نے یہ لکھا کسی کا مال دبا لے گا کیا اللہ نے یہ لکھا کہ چٹ فنڈ چلا کر مال کھا لے گا کیا اللہ نے یہ لکھا بینک کی نوکری کر کر کمائے گا کیا اللہ نے لکھا یہ لئی سی ایجنٹ بنے گا کیا اللہ نے لکھا کہ فکسڈ کر کر رقم کو دگنا کر اللہ حرام لکھے گا اللہ کیوں حرام لکھے گا اللہ تو حلال لکھے گا لیکن انسان اپنے کرتوت سے اس حلال کو حرام بنا لیتا ہے اگر قرض لے کر تو ڈبوتا نہیں اگر کسی کا حق دباتا نہیں اللہ سے مانتا اللہ کے سامنے روکتا اللہ کے سامنے دست قیب کی نماز پڑھتا اللہ کے سامنے سلات الحاجت پڑھتا اشراق پڑھتا تحجد پڑھتا چاش پڑھتا حضرت ابراہیم بلقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے روزی کو چاش کی نماز میں پایا ہے میں نے قبر کے اجالے کو تلاوت میں پایا ہے ایک چیز کو ایک چیز میں آپ نے فرمایا تو روزی کی خیر و برکت چاشت میں ہے چاشت پڑتا اللہ اسی مال کو حلال کر دیتا ایک آدمی چپل چراتا ہے اگر نہ چراتا میرے اللہ کی قسم اگر وہ ننگا پیر چلتا تو مالک اپنی چپل نکال کر اس کو دے دیتا اس لیے کہ اللہ نے ماں کے پیٹ میں ایک چپل لکھا ہوا تھا قرض لے کر نہ ڈبوتا میرے اللہ کی قسم وہ قرض دینے والا تجھے معاف کر دیتا تو اپنے کرتوت سے تو اپنے معاملات سے حلال کو حرام بنا رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ماں کے پیٹ میں حرام نہیں لکھتے اللہ سب کو ایک قسم کی زندگی دیتے ہیں کسی کو غریب بناتے ہیں کوئی اور دولت دیتے ہیں کسی کو امیر بناتے ہیں اس سے کوئی اور دولت چھین لیتے ہیں اللہ کی عدالت میں نا انصافی نہیں ہم جب حرم شریف میں گئے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ اور جو حضرات گئے وہاں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ دور دراز کے لوگ جب آتے ہیں مکہ مکرمہ میں اور مدینہ طیبہ کے اندر زمزم پانی کی تقسیم کا ایک نظام ہے ہم نے ان لوگوں سے پوچھا کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر آ کر ملازمت کیے ہوئے کوئی جدہ میں رہتا ہے کوئی تائف میں رہتا ہے حتیٰ کہ کوئی ریاض کئی سو کلومیٹر کے فاصلے میں ہے کوئی حائل میں رہتا ہے جو کئی ہزار کلومیٹر کے فاصلے میں ہے کہتے ہیں ایک قطرہ ہم نے دوسرا پانی نہیں پیا یا تو زمزم بکتا ہے خرید لیتے ہیں یا کوئی جاتا ہے عمرے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قدرت کا وہ چشمہ رکھا ہے کہ حضرت ابرا اسماعیل علیہ سلاط وسلام کی قدم کی رگڑ کے بعد سے آج تک وہ چشمہ کبھی نہیں سوکھا دنیا کے چپے چپے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اس پانی کو برکت والے جو جنت کے پانی سے زیادہ قیمتی پانی ہے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں حاجیوں کو سیراب کر رہے ہیں اہل عرب کو سیراب کر رہے ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں شاید کوئی بد نصیب ہوگا جو زمزم کو چھوڑ کر اور پانی استعمال کرے گا وہاں کے مسلمان صرف زمزم پینا چاہتے ہیں آخا نے فرمایا ماؤ زمزم علی ماں شری والا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے کوئی پیے گا اللہ اس کی مراد پوری کر دے گا حضرت مولانا مکی صاحب مطاف کے اندر ایک وقت وہ تھا کہ باب العمرہ کے سامنے بیان کیا کرتے تھے اب تو مسجد الحرام جو مسجد کا احاطہ ہے وہاں پر اب بیان کرتے ہیں اب طواف کرنے والوں کی کثرت ہو گئی اس لیے بیان کرنے والوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا مجھے یاد ہے کہ آپ وہاں پر تشریف فرماتے حضرت کی مجلس میں تھا حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک صاحب پتانی کہاں کے تھے آئے اور ایسے بیمار تھے کہ ڈاکٹر نے ان کو کہہ دیا تھا کہ اب تمہاری بیماری کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے مسلمانوں اللہ کا اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں قسم کھاؤ کہ معاملات خراب نہیں کرو گے پالنے والی ذات اللہ ہے پالنے والی ذات اللہ ہے روپیہ نہیں پالتا کسی کے گھر کو جلا کر تم اپنے گھر میں روشنی نہیں لا سکتے کسی کا خون پی کر اپنی پیاس نہیں مٹا سکتے کسی کا گردا کلیجی اور دل چبا کر اپنی بھوک نہیں مٹا سکتے میرے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی ہے شفا نہیں رکھی ہے دنیا کے دھوکے میں نہ ہو آج جمعہ آج مبارک دن آج غریبوں کے حج کا دن آج اللہ کا پسندیدہ دن اللہ کے لیے وعدہ کرو میں نہیں جانتا آپ کا دل اللہ کا معاملہ قسم کھاؤ مرتے مر جائیں گے لیکن کسی کا حق نہیں دبائیں گے کسی کا معاملہ خراب نہیں کریں گے کبھی کوشش یہ کریں گے قرض نہیں لیں گے قرض لیں گے ادا کریں گے میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم راحت سنت میں ہے مزاق تلاوت میں ہے اور لطف نبی کی زندگی میں ہے دنیا جس سے بیزار ہو چکی تھی وہ آیا کہتے ہیں کہ جب مر ہی رہا ہوں چلو ایک حج کر کے مر جائیں عمرہ کر کے مر جائیں مولانا مکی صاحب سے اس نے ملاقات کی حضرت نے کہا کھاؤ پیو کم زمزم کو پیو اور زمزم کے استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ نیت کرو کہ اے اللہ اے اللہ مجھے زندگی دے دے اے اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اے اللہ میری بیماری کو دور کر دے اے اللہ دنیا کے ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے اے اللہ دنیا کے مالج نہیں کر سکتے اے اللہ تو شافی مطلق ہے فرماتے ہیں میں یہی کرنے لگا صفا میں مروا میں صحیح کرتا طواف کرتا بلڈنگ میں رہتا زمزم پینا زمزم پینا ہر وقت نیت فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے میں پینے لگا اللہ تبارک تعالیٰ میرے جسم میں ایک بدلاؤ لانے لگے میرے جسم میں ایک تبدیلی لانے لگے میری طبیعت میں سدھار آنے لگا فرماتے ہیں حج و عمرے سے فراغت کے بعد جب اپنے ملک کے اندر جا کر میں نے ٹیسٹ کرایا لوگوں کی ڈاکٹروں کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ وہ بیماری جو لا علاج مرض تھا کہنے لگے کہ اب جو ہے وہ بیماری کا وجود ہی ختم ہو چکا ہے مسلمانوں آخا نے فرمایا ہم میں اور منافقوں میں فرق یہ ہے کہ مومن زمزم کی سیرابی سے شکم سیر نہیں ہوتا یعنی اور پیتا ہے اور پیتا ہے اور پیتا ہے اور منافق زمزم کے پینے سے رک جاتا ہے اللہ تبارک تعالی ہمارے اکابرین کی قبروں کو نور سے منور فرمائے کتنے بڑے محسن کتنے بڑے کرم فرما اور کتنے ہمارے خیر خواہ یہ اہل خبیص کمینے ہمارے بزرگوں کے دامن کو کیا چھوڑا ائمہ کے دامن کو کیا چھوڑا اولیاء کے دامن کو کیا چھوڑا میرے اللہ کی قسم وہ وقت آئے گا کہ پیشاب کے قطرے بھی نہیں ملیں گے تڑپ تڑپ کر مریں گے آج بی جے پی کا رونا ہم رو رہے ہیں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے رئیس المفتی تھے اور بڑے اللہ والے اور بڑے صوفی مزاج صوفی منش آدمی بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار مجلس کے اندر ایک سائل نے عرض کیا حضرت یہ بی جے پی حکومت مسلمانوں کو بہت ستا رہی ہے آئیے میں حضرت کی مجالس کے اندر بی جے پی کے خاتمے کے لیے کلام پاک کی آیت کا بل اس زمانے میں انہوں نے دیا تھا ربنت مس اللہ وجوہ اے اللہ ان کے نقشوں کو مٹا دے ان کے چہروں کو ختم کر دے آج ہم آہا کر رہے ہیں آر ایس ایس کے بارے میں ابھی نیو بھارت کے بارے میں اور جو ہے فرقہ پرست طاقتوں کے بارے میں اس زمانے کے اندر جب امن کا تقریباً گہوارا تھا حضرت مولانا مفتی صاحب نے اس کے زہر کو پہچان لیا اور کہا اس حکومت کے ختم کرنے کے لیے اس آیت کا ورک کیا کیجیے ربن اتمس علا وجوہ اور آیت آخری تک پڑی اے اللہ ان کو تباہ کر دے ان کو نیست و نابود کر دے میں سمجھتا ہوں کہ کرناٹک کے اندر اس آیت کو پڑھنے کی ضرورت ہے یہ اکابرین کتنا خیال کرتے تھے تو حضرت نے اپنی مجلس میں بڑی عمدہ بات فرمائی دیکھو ایک جادوگر ہوتا ہے وہ ایک گلاس کے اندر اپنے دستی کو ڈالتا ہے اور دستی کو نکالتا ہے تو کبوتر نکلتا ہے اور جب کبوتر نکلتا ہے تو لوگ ہکے بکے رہ جاتے ہیں بغلے جھانکتے ہیں یار اس نے جو ہے رومال کو ڈالا اور اس کے اس کے بعد اس نے کبوتر کو نکالا لیکن جب وہ اس کے راس کو فاش کر دیتا ہے اس کی ٹیکنیک کو بتا دیتا ہے کہ اصل میں اس نے کبوتر کو رومال میں چھپایا ہوا تھا اور مڑوڑ کر اس نے گلاس میں ڈالا اور جب نکالا تو رومال کو کھولا تو کبوتر آزاد ہوا اڑنے لگا لوگ کہتے ہیں بس یہی بات ہے تو ایسے ہی یہ نسخہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہیں شیطان دل میں وسوسہ نہ ارے اتنی سی بات ہے حضرت اتنے جمعہ سے پسا رہے تھے اتنے جمعہ سے ستا رہے تھے یہ شیطان وسوسہ ڈالے گا میں کہتا ہوں اگر اتنی ہی بات تھی تو آپ عمل کیوں نہیں کر رہے تھے یہ حضرت نے ہمیں حکمت دی حضرت نے راستہ بتایا اور حضرت نے اس کی دلیل دی میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ حرمین شریفین کے مملکت عربیہ سعودیہ کے رہنے والے حجاج کرام ہمیشہ زمزم پیتے ہیں زمزم کا پینا ایمان کی دلیل ہے زمزم سے محبت کرنا ایمان کی دلیل ہے اور زمزم سے بھاگنا آخا نے فرمایا کہ منافق ہی بھاگ سکتا ہے تو اب یہ نسخہ کہ آپ ہمیشہ ہر پانی کو جو احترام جو پانی پیا جاتا ہے اسے زمزم بنائے ایسا نہیں کہ بیت الخلا میں لیے جی آج استنجا کے لیے نہ پانی پینے کے لیے کھانے کے بعد کے پانی کے لیے کھانا پکانے کے پانی کے لیے چائے بنانے کے لیے اور اسے بنا آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کوئی کیمیکل تو نہیں ہے کہ جسے ڈال کر زمزم بنایا جائے حضرت نے فرمایا کہ ہمارے پاس یہاں ہندوستان میں یہ بد نصیب سرزمین کے اندر یہاں اسلامی پرچم نہیں اسلامی قانون نہیں سچائی نہیں عدالت نہیں انصاف نہیں ظالم حکمران یہاں کہاں سے لائیں گے ہم زمزم کا کنواں حضرت نے کہا کہ اپنے پانی میں زمزم ملا لو کہا کہ یہ اتنی سی بات ہے اگر تھی تو آپ کیوں نہیں ملائے یہ حضرت نے کہا کہ اگر پانی میں زمزم مل جاتا ہے تو وہ سارے پانی کو اللہ تبارک تعالیٰ زمزم کی برکتیں دے دیتے ہیں اور اس کے لیے آپ نے حدیث سے حوالہ دیا کیا حوالہ کہ ایک علاقہ عیسائیوں کا فتح ہوا پہلے عیسائیوں کی مملکت تھی مسلمان اس پر قابض ہو گئے مسلمانوں نے اس پر فتح کا جھنڈا گاڑا تو ایک چرچ تھی اس چرچ کو مسلمانوں نے مسجد بنایا اب مسلمانوں کے دل میں کراہت کہ کل تک غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی کل تک یہاں غیر اللہ یہاں گندا کام ہوتا تھا شراب پی جاتی تھی بدکاری کی جاتی تھی یہاں ہم سجدہ کریں ذرا دل میں کراہت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ پانی دے دیجیے اپنا جھوٹا کر کر یا دم کر کر ہم برکت والا پانی وہاں ڈالیں گے دھوئیں گے ہماری طبیعت کے اندر کراہت نکل جائے گی نفاست پیدا ہو جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو پانی دیا کہا کہ جاؤ اس پانی کو لے جا کر اس چرچ کو ڈھو ڈالو کہنے لگے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سو کلومیٹر دور وہ زمانے میں اونٹ پر جاتا تھا گھوڑے پر جاتا تھا والو بستی نہیں تھی والو بس نہیں تھی اور اے سی ہوائی جہاز نہیں تھا اب یہ اونٹ پر بیٹھ کر جاتا کڑاکے کی گرمی تو گرمی میں پانی سوکھ جاتا ہے فرمایا کہ پانی جاتے جاتے ختم ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی جب کم ہونے لگے مدو ہو اس کم پانی کو اور مزید پانی سے تم اضافہ کر لیا کرو پانی جو نیا ڈالو گے اور پرانے پانی میں ملے گا یہ نیا پانی پرانے پانی کے حکم میں ہو جائے گا اس حدیث کو سامنے رکھ کر حضرت رئیس المفتی دارلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب نے فرمایا کہ اگر زمزم کے پانی میں عام پانی ملایا جائے تو پھر وہ پانی جیسے آخا کے دیے ہوئے پانی میں اور پانی مل کر وہ آخا کا پانی دیا ہوا پانی کا حکم ہو جاتا ہے تو یہ پانی بھی زمزم کا حکم لے لیتا ہے تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان مرتے دم تک اسے نہیں چھوڑے گا کار میں جائے گا اسکوٹر میں جائے گا کیونکہ آپ جس گھر میں جائیں گے وہ تو نہیں کرے گا اپنا پانی ساتھ لے جائیں یا زمزم کی چھوٹی بوتل یا وہ پانی لے کر جائیں کہیں اور پھر جیسے کوئی شوگر کا پیشنٹ اگر شکر اسے جو ہے چائے دی جائے تو شوگر کی گولیاں وہ میٹھی گولیاں ڈال کر کھاتا ہے اسے شرم کی بات نہیں ہم مسلمان ہیں مومن ہے ہمیں زمزم سے پیار ہے ہمیں جنتی نہروں سے قیمتی پانی سے ہمیں محبت ہے دو ڈراپ ڈالیں گے اور پیا کریں گے قسم کھاؤ موت آئے گی زمزم پی کر آئے گی مرتے دم تک ہم اس پانی کا استعمال کریں گے اللہ کروڑوں رحمتیں حضرت مفتی محمود صاحب کی قبر مبارک پر نازل کرے جو ہمارے لیے آپ نے یہ نسخہ مرحمت فرمایا ورنہ کہاں کی بس کی بات صاحب دینے والا اتنی سی ڈراپ میں وہ آنکھ میں قطرے ڈالتی نا انکھیاں والوں کو اتنا وہ زمزم دیتا ہے اللہ آپ کی قبر کو منور کرے کہ دو قطرے ڈال کر ایک ڈرم پانی کو ہم زمزم بنا سکتے ہیں ایسی پانی کی ٹینکی جس کا سپلائی حمام میں ہوتا ہے بھائی تو اس میں نہ ڈالیے گا پانی کی ٹینک الگ ہے اس میں آپ ایک شیشی زمزم ڈال دیجئے ختم ہونے سے پہلے پہلے پانی بھرتے رہیے الحمد اللہ کی ذات سے امید ہے اے اللہ فقیر غریب تیرے حرم سے دور تیرے زمزم کے کنویں سے دور اور یہ بزرگ کا عنایت کردہ نسخہ حدیث کی روشنی میں اللہ کی ذات سے حکم کے امید ہے اللہ ہمیں اس رحمت سے مایوس نہیں کرے گا حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر مسلمان جتنا پسماندہ ہے جتنا گرا ہوا ہے اور جتنا ذلیل و خوار ہے اس کے مقابلے میں ہم یہود کو گالی دیتے ہیں ہم عیسائی کو گالی دیتے ہیں ہم کافر کو گالی دیتے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے کہا برطانیہ کے لوگ امریکہ کے لوگ یورپ کے لوگ انگریز عیسائی جن کو ہم کتے ظلمت علیہم الزلہ ول کہ وہ جو بندر بنائے گئے جانور بنائے گئے اللہ کی پھٹکار اللہ کی لانت لیکن آپ یقین کریں گے بڑی مزے کی زندگی میں ہیں اللہ کی نعمتوں میں اس دنیا کے اندر اچھی بیوی ملنا اچھی اولاد ملنا اچھا مکان ملنا اچھی زندگی ملنا اللہ ہی تو دیتا ہے اللہ ان کو سب کچھ دے رکھا ہے امریکہ کے قدموں تلے پوری دنیا ہے امریکہ پٹرول پر سائنس پر ٹیکنالوجی پر راکٹ پر اور آسمان کے سیاروں پر حکومت کر رہا ہے قرآن تو کہتا ہے مومن سر بلند رہے گا اور یہود و نسارا پر پھٹکار لیکن آم دیکھ رہی ہے کہ یہود و نصارہ بلندیوں پر ہیں وہ سریا پر وہ ستاروں پر کمندے ڈال رہے ہیں اور مسلمان کو فٹ پاتھ کے اندر کاروبار کرنا نصیب نہیں ہے تو اس کا حل کیا ہے اس مسئلے کا جواب کیا ہے اس عنوان کو مکمل کرتے ہوئے اس جواب کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاملات کی صفائی نصیب پروائے آمین واخردان الحمد للہ رب للہ